حضیرت القدس کی بات بتائی اور اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ انسانوں میں نظام کیسے چلتے ہیں اور خلاصہ اس کا یہ کہ انسانوں کے احوال اور حالات جو در حقیقت اللہ کے فیصلوں ہی پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے مطابق کام کرتے ہیں جو کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں انسان اس کے مطابق کام کرتا ہے یا انسانوں کا اپنا رجحان اللہ کے فیصلے کراتا ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اگر پہلی چیز کو دیکھا جائے تو اس کائنات میں ہر ہر چیز اللہ کی تقدیر کی پابند ہے حتیٰ کہ جو آدمی کفر کرتا ہے وہ کفر بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے کفر کو پیدا کیا ہے جو آدمی بھوکا مرتا ہے تو یہ موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بھوک بھی تو یہ پورا نظام تکوینیات کا ہے اور دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ ان اعمال پہ فیصلے بھی تازہ فرماتے ہیں علیہ صلاح والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انکان وقارہ اللہ سے اگر تم مسلسل مغفرت مانگو اپنے گناہوں کی معافی تو یورسل علیکم مترارا اللہ بارشوں پہ بارشیں تمہارے لیے برکت کی نازل کرے اس لیے کوئی بھی فرد اور معاشرہ اگر ساری چیزیں چھوڑ دے اور عالم اسباب کو ترک کر دے اور یہ سوچے کہ اللہ کے کرنے سے جو ہوگا تو ہوگا تو یہ جبر ہے اور یہ گمراہی ہے اور اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی قرآن کریم میں کئی جگہ ان جبریوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقو اللہ کی راہ میں خرچ کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ کہتے ہیں القرم کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں لو یشا اللہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا کھلا دیتا اب یہ جو ہم پیسہ جوڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی مشیت ہے اللہ چاہتا ہے پیسہ ایسے جڑے اور اگر کھانا کھلانا غریبوں کو یہ بہت اچھی بات ہے تو خدا خود کیوں نہیں کھلا دیتا کھلا دیتا تو ہمارا اقتناز پیسے کا جمع کرنا اور ان کو نہ کھلانا دونوں اللہ ہی کے ہے یہاں تک کہ جبری بڑھے کہ انہوں نے کہا کہ بلو شاہ اللہ اشرکنا ہم جو شرک کرتے ہیں اگر اللہ کو توحید اتنی اچھی تھی تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے اللہ چاہتا ہے تو شرک کرتے ہیں جو کچھ کام ہے تو اللہ کے یہ جبر ہے یہ کائنات ساری جبر پر چل رہی ہے انسان کا گویا کوئی اختیار ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس صبح ایک آدمی لایا گیا اور عمر رضی اللہ کے سامنے اس نے جبری آیات نے کا اللہ نے کہا میں جو چاہوں سو کروں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اللہ یہ شاہ اللہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کو سمجھاتا ہوں ان آیات کو کہ کیا ہے اور اس کے سر پہ درا مارا پھر مارا حقاؤ یہاں تک اس کا خون بہنے لگا تلسکا میرے مومنین بس تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی اسی نے حکم دیا ہے مارنے کا تھوڑی دیر بعد کیا پھر کہنے حضرت اللہ کی طرف سے سمجھ آ گئی میں آئندہ نہیں بول اب ساری آیتیں سمجھ میں آ گئی سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا کہ منورہ نورت نکال دو اور لوگوں میں یہ شہرت کرو تشہیر کرو کہ کوئی شخص کی مجلس میں نہ بیٹھے گناہوں کی ذمہ داری اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے معاذ اللہ اور دوسرا پہلو بھی ہے کہ سب کچھ انسان کرتا ہے اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا قرآن میں آیا انہوں نے کہا کہ یہ جتنا کچھ تم دیکھتے ہو دولت پیسہ مال اللہ علم عندی یہ جو میرا علم ہے نا اس وجہ سے میرے پاس سب کچھ ہے قرآن دوسری جگہ قارون کا ذکر کرتا ہے کہ قارون نے بھی یہی کہا کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری اپنی ساری پالیسی ہے یہ سونا اور چاندی سار کا سارا جو جمع ہے تو یہ میں نے اپنی طرف سے کیا سلام نے اس سے کہا کہ آپ آسن اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی نیکی کر جیسے خدا نے تجھ پر انعام کیا ہے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اس نے کہا یہ پیسہ حضرت آپ دیکھتے ہیں یہ سارا میرا اپنا کمایا ہوا ہے کتنے خزانے تھے اللہ تعالی نے فرمایا جن خزانوں کی چابیاں مردوں کی ایک جماعت دس بیس پچاس آدمی ان چابیوں کو اٹھاتے اتنے خزانے تھے اس سے پوری طرح قدریوں کا کام کیا اور اس نے کہا جو کچھ ہے میرا اپنا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے علم جو میرے پاس علم ہے صلاحیت ہے کس کی بنیاد پہ میں نے پیسہ کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اب اللہ اللہ علم علم اس کے باوجود اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے معاملہ دونوں کے درمیان اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کروائی ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے یہ آدمی کا بھی کوئی دخل ہے تو انہوں نے کروایا آدمی کا دخل ہے اس سے کہا کتنا فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ایک پاؤں اٹھاؤ اس نے اٹھا لیا ورنہ دوسرا بھی اٹھا اس سے کہا میں نہیں اٹھا سکتا تو ورنہ بس یہی یہی معاملہ ہے جبر اور قدر کے درمیان تو اس لیے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بڑا اثر اور دخل ہے اللہ کے نظام میں البتہ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ لوگ جب توبہ کریں گے استفاق کریں گے اپنے معاملات ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کے حالات بدل دے گا اللہ اس کو جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے تو لوگ جب اپنی حالت بدلنے کے لیے مستعد اور تیار ہوتے ہیں خدا کی طرف سے ان پہ رحمت آ جاتی ہے خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ کام میں لگے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دین کا تو مجھے بڑا غصہ اس پہ آتا ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دور ہے رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا سیدنا عمر رضی اللہ نے ایک آدمی سے پوچھا کیا کرتے ہو اس کا کچھ نہیں فرمایا دین اور دنیا کا کوئی کام اس کا کچھ نہیں تو فرمایا جب میں کسی سے یہ جواب سنتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو میری نظروں سے ایسا آدمی گر جاتا ہے کہ کوئی کام تو کرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایسی حکایت لکھی ہے سمجھانے کو کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ اس کے پاس سے گزرے تو خاموشی سے گزر گئے جب وہ واپس گزرے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے تو وہ آدمی تن کا لے کے زمین کو ریز رہا تھا تو انہوں نے اسے سلام کیا اسے جواب دیا کھڑا ہوا کہنے کا پہلے گزرے تھے آپ نے سلام ہی نہیں کیا اب جب لوٹے ہیں تو سلام کیا انہوں نے کہا پہلے تم ایسے ہی فارغ بیکار بیٹھے تھے تو میں سمجھ گیا کہ جو بیکار ہوتا ہے نا آدمی اور وقت اس کے بعد زیادہ ہوتا ہے تو ضرور اس کا نفس یا شیطان اپنے ساتھ سے گانٹ لیتے ہیں لسکی کر لیتے ہیں تو میں نے کہا شیطانوں کو سلام کیا کروں جب واپس آیا تو تم کم سے کم کے سے زمین کو کوریز رہے تھے کسی کام میں تو لگے ہوئے تھے میں نے کہا چلو اب سلام کر لیتے ہیں کچھ تو کر رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہا تو اس لیے لوگ جب اپنی حالت کو خود تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے یہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہے کہ حضیرت القدس میں جب یہ سارے انوار برکات فرشتے رشتے وہ بڑی روح وہ سب چیزیں ملتی ہیں بے تقویل تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو جو آج اس دنیا میں سب سے اچھا اور اللہ کا پسندیدہ آدمی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کون ہے کچھ پتا نہیں چلتا لمبے عرصے تک سب تحریکات چلتی ہیں انسانوں کی اصلاح کے نظام کی پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت دو طرح سے ہوتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تفیمات اللہ میں لکھا ہے کہ آغرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیابت اور خلافت ظاہری طور پر تھی اس لیے وہ نبوت کے بعد خلافت کے قائد تین چیزیں چار چیزیں بلکہ پانچ چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے نبوت اور نبوت اللہ کی طرف سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کے بعد وہ سوال ہی کوئی نہیں ختم ہو گئی بات اس کے بعد ہے امامت اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا آدمی جس پہ امت متفق ہو جائے یا کم سے کم ایسا ملک جو جس کی جس کی جس کی سرحدیں ہوں اور وہ ملک والے متفق ہو جائیں کہ یہ ہمارا امام ہے اور اس امام کے پیچھے چلنا تیسری چیز یہ ہے کہ امام اپنا نائب مقرر کر دے یہ ہے خلیفہ شرعی سیاست جسے کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے صحیح بخاری میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے تو یہ نبوت کا عہدہ ہے سیاست اس کے بعد ہے اب سیاست دان خراب ہو جائیں تو اس کا کیا میڈیکل کی کتابیں ہیں ڈاکٹر پڑھتے ہیں اور کوئی آدمی انہی کتابوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے تو اس کا کیا حل پیسہ اللہ کی نعمت ہے اس پیسے سے لوگ خدا کی نافرمانی کرنے لگے تو وہ کیا کہے اسی طرح یہ سیاست اصل میں نبوت کے بعد ہے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور انہی کی ذمے تھی سیاست جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ نے اس سیاست کو امت پر چھوڑ دیا اور امت جو ہے اس چیز کی پابند ہے اس کی کہ امامت کو اختیار کرے اور جس پر مسلمان متفق ہو جائیں وہ ان کا امام ہے اور کچھ شرائط اور ہیں کہ ہمارے نزدیک ہے اہل تشریح کے نزدیک امامت جو ہے وہ منسوخ ہے شورا سے نہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا ہم لوگ شورا بہن لوگوں میں امامت جو ہوگی ان کی شورا کے ذریعے ہوگی اور شورا اپنی آرا دے گی یا شورا اپنے امیر یا امام کو منتخب کرے گی شیعہ اللہ کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ شورا پر نہیں چھوڑا مسلمان اپنا امام خود منتخب نہیں کر سکتے بلکہ سب سے پہلے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر علی رضی اللہ عنہ تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی پھر علی رضی اللہ عنہ تھے حسن حسین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ان کے بیٹے زین العابدین باقر اور باقر رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا زید تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے دونوں امامت کے دار تھے یا نہیں تھے البتہ اہل نشی کہتے ہیں کہ دونوں امام تھے ایک جو ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور یہ وہ شیعہ ہیں عام طور پہ جو یا راسری کہلاتے ہیں اور انہی کے دوسرے بھائی مدینہ منورہ سے عراق چلے گئے تھے شام چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بہت کام کیے اور اپنے وقت میں انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا بڑے بڑے تابعین کے ساتھ سے زید رضی اللہ تھے زید اتنے علی العابدین جو ہیں سید الساجدین رحمت اللہ علیہ ان کا اصل نام علی ابن حسین ہے کربلا میں اپنے والد کے ساتھ گئے تھے اور جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یزید کی فوجوں نے روندا اپنے گھوڑوں سے سب چیزوں کو ان حضرات کی لاشوں کو تو ایک لڑکا چارپائی سے انہیں نظر آیا اٹھارہ انیس بیس سال کی ان کی عمر تھی تو لیٹا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا تو یزید کے ایک فوجی نے اس کے اوپر سے چادر کمبل ہٹایا کہ کون ہے تو دیکھا حضرت کے بیٹے ہیں زین العابدین علی ان کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا تھا تو اس نے کہا اس سے بیمار ہو یہ حسین کا بیٹا ہے اس باغی کا اسے نے منع کیا اس نے کہا چھوڑو اس کو پہلے ہی مرا ہوا ہے بیمار ہے کیا بیماروں کو مارنا ہے چھوڑ دو حسین رضی اللہ اللہ زین العابدین علیہ یہی تھے ان کی اگر اس دن شہادت ہو جاتی سیدنا حسین رضی اللہ کی نسل دنیا سے ختم ہو سکتی اس لیے یہ آئے پھر پھر مدینہ منورہ ٹھیک ہو گئے پھر ساری زندگی انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا کچھ ہو جائے مدینہ منورہ میں یزید کی کی فوج آ گئی حجاز مشکل ساری قیامتیں یہ دیکھتے رہے مدینہ منورہ میں خون دیکھتے رہے کبھی کہیں نہیں گئے گئے بھی تو حکمرانوں سے بس اتنا کہا کہ جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں ہم اس میں شریک نہیں ہیں ہمارا نام کوئی غلطی سے بھی دے دے تو میں آیا ہوں آپ کو بتانے کہ ہم ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتے وہ سمجھ گئے کہ جب تک کسی شخص کے ساتھ عوامی طاقتیں اور قوتیں نہ ہوں اور ٹکراؤ کے بقدر جتنی حکومت کی طاقت ہے اتنی طاقت نہ ہو تو پھر یہ ہار ہو جایا کرتا ہے کبھی نہیں گئے یہ عجیب حسین زین العابدین رحمت اللہ ان کے آگے دو بیٹے ہو گئے امام باقر رحمت اللہ بڑا علم اللہ نے دیا تھا بڑے بڑے علما کے استاد تھے وہ بالکل سیاست میں نہیں آئے اور بات انہوں نے وہ کی عمل عملی زندگی میں جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کی الوداع نے آیا تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو بلایا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور کہا میرے بھائی آپ نے کبھی غور کیا بڑی بڑی زبردست بات کی یہ زندگی بھر کا تجزیہ ہے ایک شخص فرمان لگے بھائی کبھی آپ نے غور کیا اس بات کی پہ کہ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے جہاد ہوتا رہا سب کچھ ہوا اور این اس وقت جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا جی کہ اپنی والد کی زندگی پہ غور کیا کہ ہمارے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی تین خلفا کی اطاعت کرتے رہے حکومت میں ان کے کام کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے اور جب ان کی اپنی خلاف اکائی تو لوگ اور بغاوت ہو گئی جی لگے میں یہی بات سمجھ گیا تھا کہ اللہ جی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کا علم اور منصب اور یہ عہدے رکھ دے اور ساتھ ساتھ حکومت بھی رکھ دے یہ دو چیزیں ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہیں میں نے اسی لیے اللہ کی قسم اربوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی اور میں چاہتا تو ان کھوپڑیوں کو ٹکرا دیتا پاش پاش کر دیتا لیکن خدا کی قسم میں اس ہٹ ہٹیا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کو منظوری نہیں ہے تو میں نے معاویہ رضی اللہ کو اپنا اختیار دے دیا تھا حکومت انہیں دے دی تھی میری وفات کے بعد والد کے دوست علی رضی اللہ کا گروپ شیعہ وہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ تمہیں کہیں کہ اٹھو اور بغاوت کرو اور یہ چیزیں کرو مت کرنا بھائی بس میں تمہیں یہ بتاتا ہوں حضرت کے مزاج میں غصہ بھی بھی تھا طاقت تھی انہوں نے اشتہار کیا معاویہ رضی اللہ کے دور پر نہیں بولے لیکن جب یہ آ گیا پھر انہوں نے سمجھا اور اشتہار کیا اور ہوا جو کچھ کے ہوا سیدنا باقر رحمت اللہ علیہ بالکل اپنے دادا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے اصل دادا تو حسین تھے لیکن حسن رضی اللہ عنہ ان کے والد کے ان کے دادا کے بھائی کے گویا دادا ہوئے اس پہ چلے گئے باقر رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں باقر رحمت اللہ علیہ کے دوسرے بھائی چلے گئے زید اور زید رحمت اللہ علیہ نے بغاوت کی اور زید رحمت اللہ کی بغاوت ایسی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا مجتہد آدمی انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ میرے ساتھ حکومت کے خلاف اٹھے امام اونی کا رحمت اللہ نے خط لکھا جواب میں اور جواب لکھا کہ زید آپ کا اس وقت حکومت کے خلاف اٹھنا اور آپ کا ساتھ جو لوگ دے رہے ہیں یہ ساتھ دینا ایسے ہی ثواب ہے جیسا کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اتنی بڑی بات یہ اس آدمی نے لکھی جو مجتہد مطلق تھا امام کا اللہ علیہ اور دس ہزار بھجوائے دینار سونے قسط کے بھجوائے اور سے اخلاق خریدے اور حکومت کے خلاف بغاوت چکی پیسے بھی دیے سب کچھ دیا لوگوں نے کہا آپ نہیں جاتے تو کہنے کے مجھے پتا ہے کہ غیر تنہا رہ جائیں گے اور جو آج ان کو اٹھا رہے ہیں نا ان ساری چیزوں پہ ہی ان کی جماعت انہیں چھوڑ دے گی ساتھ کوئی نہیں چلے گا اور میں اس سے بھی اہم کام کر رہا ہوں اس سے اہم کام جو وہ کر رہے تھے وہ فقہ کی تدوین تھی اور ایک جماعت کا تیار کرنا تھا تاکہ کبھی بھی اسلامی انقلاب کر پاؤ تو یہ لوگ کام کر سکیں یہ ساری اس سے زید اور اس اس سے زید رحمت اللہ علیہ کے بعد جب انہیں سولی ہوئی ہے اور حکومت نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور چار ہزار سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اس بغاوت میں شہید ہو گئے تھے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کی ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑتے رہے یہاں تک کہ زید رحمت اللہ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی لاش کو حکومت نے منع کر دیا فوج کا پہرا رہتا تھا لاش کے قریب پر جا کے لوگ دیکھ سکتے تھے انہوں نے کہا لاش کو لٹکا دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس انسان نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے تو یہ انجام ہو گیا اللہ نے جسم کو ان کے محفوظ رکھا کپڑے ان کے تار تار ہو گئے اور اس کے بعد گوشت چل گیا اور ہڈیاں رہ گئیں اور ہڈیوں میں بھی پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے تب جا کر دو سال کے بعد یہ ہڈیاں اتار یہ ہوا احتجاج الحمد اللہ اتنے مستقی انسان تھے اتنے پرہیزگار تھے کہ بڑے بڑے اکابر ان کے قائل اور دوسری طرف حضرت باقر اور باقر احمد اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے جعفر کا کچھ صادق اس کے بعد موسا قاسم آئے موسا قاسم کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے تھے محمد عسکری اور وہ پھر امام سے غائب میں چلے گئے اور اب وہ آئیں گے قرب قیامت میں شیعہ کے نزدیک امامت وہاں ختم ہو گئی ہمارے نزدیک نبوت کے بعد امامت ہے اور امام جس کو اپنا نائب مقرر کر دیں گے وہ خلیفہ ہے اور اگر کوئی امام کا مقرر کردہ آدمی ہو اور شرعی اقامات اپنی پبلک پر رعایا پر نافذ نہ کرے تو وہ پھر سلطان بن جاتا ہے اور اس نے جس نے جبر سے قبضہ کر حکومت پہ وہ بھی سلطان کہلاتا ہے لڑ کے حکومت حاصل کر لی سلطان کہلاتا ہے اور جس کو امام یا ان کا خلیفہ کسی کو چھوٹے درجے پہ متعین کر دے تو شریعت کی اطلاع میں سے امیر کہتے ہیں یہ سارا نظام سیاست کے اعتبار سے یوں چلتا ہے تو شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب فیصلے ہوتے ہیں حضیرت القدس سے وہ ارواح اور برکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس آدمی کی تلاش میں رکھتے ہیں کہ آج کے دن میں سب سے زیادہ پاک آدمی کون ہے سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے اس آدمی کو چلاؤ تاکہ حکومت شرعیہ قائم ہو اور اسلام کا نظام حکومت قائم ہو پھر وہ کہتے ہیں کم امراد اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کا کام معاملہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں لوگوں کی طرف چلاتے ہیں پھر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے المستعدین من الناس اخرجت للناس اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بیٹھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ امامت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی غیر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پوری امت اور پارٹی قوم تیار ہو جاتی ہے جس اللہ نے کہا کہ اخرجت ناز کے لوگوں کے لیے پیدا کیے قرآن کریم میں آیا کن تم اما تم سب سے اچھی امت اخرجت ناز جسے اللہ نے انسانیت کے لیے اٹھایا ہے اور تم کیا کرتے ہو لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو نہیں امیر منکر کے فرائض تم انجام دیتے ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص کو تلاش کیا جاتا ہے اللہ کے فریق سے اس کا نام تجویز کر دیتے ہیں خدا کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور ہوتے ہوتے پبلک اس آدمی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ عوامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں لیکن امت جب زوال میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خلافت چلتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیمات الہیہ میں فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خلافت وہ ہے جو ظاہر میں چلتی ہے اور ایک خلافت وہ ہے جو باطن میں چلتی ہے یہ جو باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت چلتی ہے اسی کے پھر وہ آگے مدارج گنتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہو گیا یہ کتب ہو گیا یہ اس علاقے کا کتب ہو گیا یہ قطب القتاب ہو گیا یہ سارے مدارج جو باطن اور روحانیت کے درجے میں اور اسی لیے امت کی جب تباہی آئی بھی ہو اور بربادی آئی بھی ہو اور لوگوں کے دل مست ہو گئے ہوں خدا کی نافرمانی کر کر کے تو اللہ کا کتنا ہی اچھا بندہ کیوں نہ آئے لوگ اس پہ جمع نہیں اللہ بھیجتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ قیامت میں لوگوں پر حجت قائم کرے لوگ اگر یہ کہیں کہ خدایا کوئی آدمی نہیں تھا ہم کس کے پیچھے چلتے ہم کس کو اپنا رہنما اور لیڈر بناتے اللہ اس وقت قائم کر دے کہ یہ آدمی میں نے بھیجا تھا تم نے کیا کیا خود ولی اللہ محبت رحمت اللہ علیہ امام تھے اپنے زمانے اور ہندوستان میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں انہوں نے اس وقت وہ معاش کا تصور پیش کیا کہ معاشی طور پر ہندوستان کیسا ہونا چاہیے انہوں نے خود فرمایا کہ میری ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو اس امت کا زوال رک سکتا ہے لیکن شاہ رحمت اللہ علیہ کو کون پڑھنے اور پڑھانے والے تھے اور یہاں تک کہ آپ اگر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کو دیکھیں تو شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ وہ دلی میں بیان کر رہے یہ جو انگریزوں نے یہاں حکومت کی ہے تو انگریز جس کو بھیجتے تھے یہاں گورنر جنرل کو چھوٹے چھوٹے افسروں کو اردو سکھا کر بھیجتے تھے فارسی سکھا کر بھیجتے تھے تاکہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر عام پبلک کی زبان کو سمجھو کہ لوگ تم سے کیا کہتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرو اور ہمارے یہاں پبلک پانچ فیصد انگریزی ہوئی ہوگی پورے ملک میں اور لیڈر انگریزی میں کرتے پھرتے ہیں نہ پچانوے فیصد کی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ وہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بات بات کچھ نہیں سمجھتے بس ٹھیک ہے انگلش کا رو اور چارٹ یہی چیزیں ہمارے یہاں سیاست میں رہ گئی اردو سکھا کر بیچتے تھے کہ ہاں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اردو اور فارسی اور یہ زبانیں ہیں ان میں تو آیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فارسی میں تقریر کر رہے تھے جمعے کے اجتماع میں تو جمعے کی نماز کے بعد وہ کہنے لگا حضرت حقیقت یہ ہے کہ حکومت کرنے کے آپ لوگ اہل ہیں ہم نے اس کا نے جو آپ کو دماغ دیا ہے ہمارے ہاں ایسے دماغ نہیں ہوتے اس سے کم درجے کے دماغ ہم جیسے حکومتیں چلاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم جانتی ہے کہ کس کا دماغ کتنا ہے اور آپ کی پبلک نہیں جانتی آپ کی رعایت جانتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو امام وقت ہوتا ہے اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے جب امت کا زوال آتا ہے تو وہ اپنے درمیان میں کسی کی قدر نہیں کرتے کچھ نہیں جانتے کیا ہے کے پیمانہ نہیں نہ ہوتا کس پیمانے پر وہ ناپے کس پیمانے پر جانتے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بعد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے تحفہ اتنا شیعت کے رد میں جو عالیہ سنت کی طرف سے بہت بہترین کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک یہ اور یہ نہیں ہے کہ اہل شی نے اس کا جواب نہ دیا انہوں نے بھی جواب دیے خوب جواب دیے بہت لکھے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب کی ایک دو جلدوں کی کتاب کے رد میں چوبیس چوبیس جلدیں شیعہ نے کی ہیں اور حضرت رحمت اللہ کی باتوں کا جواب دیا مباحث ہیں چلتی رہتی حضرت نے اس کتاب کے دوسرے ہی صفحے پر لکھا ہے کہ آج دلی میں کوئی اہل سنت والجماعت جماعت کا گھر ایسا نہیں رہا جہاں پر کوئی نہ کوئی ایک آدمی ان کے خاندان اور گھر میں شیعہ یہ شیعہ کتنی پھیل گئی اور اس کے ساتھ آپ ملا لیں وہ بات جو گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ تھانہ بھون سہارنپور دیوبند مظفر نگر یہ سارے علاقے سے کرواتے تھے کہ سارے سنی تقریباً تفریحی شیعہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے ماتم نہ ہوتا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا سنیوں کا جہاں سے تازگی نہ نکلتے ہوں شاہبد الرزیز صاحب رحمۃ اللہ کا میرے زمانے میں دلی میں سنیوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک آدھ آدمی شیعہ ہو اتنا اور نہ نکالتے اور مجلسیں نہ پڑتے وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی اس واقعے میں بڑی عبرت بھی ہے آدمی کو اس پہ غور کر کے اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے قمر الدین خان صاحب تھے وہ آئے حضرت کے پاس ایک نواب قمر الدین ہے کے وہ اور قمر الدین نام کی دو تین شخصیات ہیں ان میں ایک یہ ہیں جو شاہ اللہ رحمۃ اللہ پڑھنے آئے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد سے اس نے پڑھا سب کچھ پڑھ کے بیت ہوئے بیت کے بعد نقش مجددیہ سلسلے کا سلوک طے کیا اس نے خلافت دے دی اپنے خاندان میں شادی ہو گئی یہ ساری چیزیں یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک درجے میں ننہال بنتا تھا اور یہ ماموں لگتے تھے رشتے میں دور سے یا قریب سے بہرحال یہ جب اپنے علاقے میں گئے تو پڑھنے کا تو شاہ صاحب رحمت اللہ پڑھ پڑھی گیا تھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ شیعہ ہو اور شیعہ ہو کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخفا خلافت الخلفا کتاب جتنی شاندار ہے اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت پر وہاں کھل کے بحث کی ہے کہ آخر خلافت چیز کیا تھی اور امت میں کس طرح آئی اور کس طرح چلی گئی اس کی طرف بھی اشارات انہوں نے کیے ہیں اس نے قمر الدین نے اپنے پیر و مرشد اور استاد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب الخفا کا رد بھی لکھا ڈرنے کی بات ہے کہ آدمی جب تک ایمان لے کے دنیا سے نہ چلا جائے کوئی اعتبار نہیں کیا پتا کب چھن جائے گا کیا پتا کیا چیز غالب آ جائے گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں جب پیروی کرنی ہو تو ان کی پیروی کرو جو دنیا سے چلے گئے زندہ آدمی لاکھوں علیہ فتنہ جب تک آدمی زندہ ہے آزمائش کا وجود قائم ہے آزمائش ہوتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ موت آئے گی ایمان پہ موت آ جائے پوری دنیا قصیدے لکھے اور لوگ کتابیں لکھے اور سوانے لکھے جو مرضی کرتے رہے خوشی کی بات ہے اور ایمان پہ موت نہ آئے تو لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے سنتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا شاہ صاحب اللہ علیہ کا شاگرد اور کہاں سے کہاں پہنچے ہم کوئی بیس سال سے تلاش کرتے رہے کہ یہ آدمی یہ خاندان گیا تھا اب جا کر اس سال پتا چلا کہ ان کا کوئی حصہ کچھ لوگ ملتان میں آ کے آباد میں تو ہم نے دوستوں سے کہا وہاں سے ذرا پتا کرو کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے رد میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ کتاب کہاں گئی تو ابھی تک تو کچھ جواب آیا نہیں لیکن ہمارے یہاں علم اور تحقیق کی چیزیں بند ہو گئی یہ وہ وجہ تھی جب اپنے خاندان میں اس طرح کی چیزیں ہوئی نا شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے رد میں وہ کتاب لکھاشریا اور تحفہ اقتعاشریہ کے بعد جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک چلی تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کا اگر آپ مطالعہ کریں غور سے اور اس میں اب ایسی ایسی کتابیں چھپی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایک کتاب تھی جو بہار ہی میں چھپی ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں یہ جو کچے پکے نیم شیعہ نیم سنی ہو گئے تھے پچاس ہزار سے زیادہ امام باڑے اس تحریک میں توڑ دیے گئے اور مسجدیں بنا دی وہ اتنی بڑی تحریک تھی وہ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن عوام اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس شخص کی امامت کو قبول کر لیا جاتا نتیجہ یہ کہ جب انہوں نے خلافت کے قیام کا اور ملبوم ہونے کا اعلان کیا تو یہ پشاور میں ہوتی اور درانی یہ قبیلے جو تھے انہوں نے حضرت کی بیعت کر لی ڈیڑھ دو لاکھ پٹھان جمع ہو گیا اور ایک دن رات کو ایسے ہوا کہ سوات کے علاقے میں خاص طور پہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارے علاقوں کو تقسیم کر کے چار سو قاضی مقرر کیے جن کی پوری زندگی کا سرمایہ تھا زندگی ہر محنت کرنے کے بعد یہ چار سو آدمی انہوں نے تیار کیے تھے اور انہوں نے کہا بھائی الحمد للہ شہری حکومت قائم ہو گئی ہے اور اب تم ہر جگہ جاؤ اور فضا کو نافذ کرو قاضی جیسے ہو چلے اور جب قاضی چلے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جتنی بھی خواتین بغیر نکاح کے اور ایسے ایسے کام کر رہی ہیں یہ سب کی سب حکومت کے یہاں آئیں اور ہم باقاعدہ ان کا شرعی نکاح کروا دیں گے کچھ کو پولیس سے آئی شرعی نکاح ہونا شروع ہو گئے اور ایک رات کو پٹھانوں نے منصوبہ بنایا ان کا ان قاضیوں سے جان چھڑانی ہے اور آزان رات کو انہوں نے دی بغیر وقت کے اور انہوں نے کہا اٹھو اور پتنے کاٹنے کا وقت آ گیا اشر کا نظام نافذ کر دیا تھا قاضیوں نے اور کہا تم اپنی فصلوں میں سے اشر دو گے اب پٹھان پیسے کیسے دے دیتے اشر کیسے دے دیتے اس طرح کی اصطلاحات جب نافذ ہوئی ایک ہی رات میں چار سو قاضی سارے کے علاقے میں شہید کر دیے سید صاحب احمد اللہ صبح اٹھے ہر طرف سے خبریں آئیں کہ بغاوت ہو گئی اور حضرت صاحب کے رفقا کو قتل کر دیا گیا سید صاحب رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ آ گئے اور بالا کوٹ میں شہادت سے پہلے لوگ جب جہاد کا نام لیتے تھے تھے فرماتے چھوڑو اب جہاد کی بات نہ کرو دل ٹوٹ کیا نا ساری زندگی کی محنت پٹھانوں نے یہ برباد کر دی اور حضرت پشاور سے لائے اور آپ کے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے تم نے کیوں مار دیا تو پشاور میں پرتلے لوگوں نے نکالے تلواروں کا زمانہ تھا نا وہ جو نیام ہے کہتے ہیں اس نیام تلواروں کی نیام انہوں نے بڑے بڑے کاغذ نکالے بڑے بڑے لمبے چوڑے انہوں نے خط نکالے اور ریشم کے کپڑے نکالے اور ان سب میں ایک چیز تحریر تھی کہ یہ تمہارے علاقوں میں جو سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آگے ہے یہ گستاخ رسول ہے اور سنی نہیں ہے وہ لہٰذا ان ہے لہٰذا قتل کر دو انہوں نے کہا حضرت ہندوستان کے مشاعد نے فتوا بھیجا ہے ہم نے ثواب سمجھ کے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے اس ایک وہابی کے لفظ نے پوری کی پوری وہ اجاڑ اجاگر الگ تھی دو سو سال انگریزوں کا بنایا ہوا کہ ایک لفظ مسلمانوں کو جب نے اس نے نہیں دیا اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بس جی سنی سنائے وہ تم بھی ہو گئے وہابی بھی ہو گئے وہابی بھی ہو گئے اتنی یہاں تک یہ بات پھیلی کہ جس آدمی کو پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھ لیتے تھے وہ وہابی کہلاتے حیدرآباد دکن کی جی، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں ماں محمد علی صاحب رام پوری رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے وہ وہاں گئے مسجد میں امام لگ گئے انہوں نے لکھا اپنے حالات میں کہ میرے ہاں جھگڑا آیا اور جھگڑا تھا ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہو گیا ہونا تھا تو اس پہ وہ دونوں ان کے والدین لڑ رہے تو اس نے کہا حضرت میں اپنی بیٹی کا وعدہ کر چکا اب اس لیے نہیں دیتا کہ میں نے سنا ہے میرا داماد وہاں بھی ہو گیا تو حضرت نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا ایسی بات تمہارے بیٹے میں تبدیلی آئی اس نے کہا حضرت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی تک چرچ پیتا ہے رنڈی بازی کرتا ہے اور اور, اور, اور یہ گناہ کے کام سے حضرت سارا کچھ کرتا ہے وہاں بھی کہاں سے ہو گیا وہاں بھی تو جب ہوتا جب پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ابھی تک گانجا پیتا ہے چرچ پیتا ہے وہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے تو محمد علی رام پوری رحمت اللہ کیا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ حیدرآباد میں سنی اور وہابی کے درمیان امتیاز کی چیز یہ ہے کہ وہابی وہ ہے جو پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھ لے اور اگر گانجا پیتا رہے شرط پیتا رہے اور رنڈیاں اور عورتیں رکھی گئی ہوں تو یہ آدمی بڑا اچھا ہے یہ وہابی نہیں ہے سنی ہے وہاں اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جب امتوں کا زوال آتا ہے تو جو شخص امامت کے درجے پر بھی فائد ہونے کے قابل ہوتے ہیں لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے شیطان ایسا الزام ان پہ لگوا دیتا ہے کہ اس الزام کے دھلتے دھلتے ایک صدی لگ جائے اور تحریک اور افراد سارے چلے جائیں اور اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتا ہے اس لیے کہ قیامت میں وہ کہہ سکے کہ اتنے بڑے بڑے آدمی بھیجے تھے تم نے اصل کی ہوتی تم نے غور سے کام کیا ہوتا یہ چیزیں ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے کیشر کے ساتھ چلو اور دیکھو ایسی امت پھر بن جائے گی جو کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی تو پھر یہ امتیں اسی وقت بنا کرتی ہیں جب امت کا عروج ہوتا ہے جب لوگوں میں بنیادی طور پر عدل اور انصاف ہوتا ہے معاشرے میں جب انصاف مل رہا ہو اور معاشرے میں تعلیم کا بہتر سے بہتر بندوبست ہو تو لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے امام کو منتخب کر سکتے ہیں اور بری طاقت کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تعلیم کا انقلاب آیا ہے ان عربوں میں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں یہ جو تھے آرنر ڈاکٹر آرنر بہت بڑا آدمی یہ علی گڑھ میں رہے پروفیسر رہے شبلی نوانی ان سے فرانسیسی پڑھتے تھے اور یہ شبلی نعمانی سے عربی پڑھتے تھے اور ڈاکٹر آرنڈ نے کتاب لکھی ہے آف اسلام بڑی زبردست کتاب پڑھنے کے قابل وقت علامہ اقبال کو انہوں نے پڑھایا اور یہ اقبال کی جتنی شاعری ہے نا اس سے بڑا احسان ہے سر عبد القادر نے لکھا ہے مقصد رسالہ جس زمانے میں نکلتا تھا پنجاب میں اس سے بہتر رسالہ کون نکال سکتا تھا سر عبد القادر جو تھے لاہور کے تھے بہت شوق کا نکالا نکالتے تھے ان کی ان کے ایک دوست کی بحث ہوگی اقبال کی بحث ہوگی اقبال کے بڑے اچھے دوست تھے بانگے درا جی بادشاہ بھی انہوں نے لکھا سر عبد القادر اقبال نے کہا یار میں اس ساری شاعری کو چھوڑ کے قوم کو بھی سنتی پڑتی ہے نہیں تو میں کچھ اور کام کرتا ہوں اپنی وکالت کرتے ہیں یہ وہ تو انہوں نے اشرار کیا دونوں دوست کے ہی دن تک بحث کرتے رہے آخر عبد القادر نے کہا کہ دیکھو ہم نے آرڈنٹ سے پڑھا ہے وہ فلسفے کے استاد ہیں فلاں علم کو جانتے ہیں تو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں اقبال نے کہا آج کے دن جو فیصلہ ہو جائے گا وہ زندگی بھر کے لیے ہے یہ گئے اور پھر ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا اقبال شاعری کو نہ چھوڑیں اس کے ذریعے قومیں اٹھتی ہیں یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں سمجھاتے رہے اور اقبال نے بھیا قلم فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں سے شاعری کروں گا آرنلڈ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کو رخصت کرنا تھا جب ہندوستان سے جا رہا تھا تو ہندوستان میں علی گڑھ والوں نے کہا کہ ایشیا کی آخری حد تک ہم اسے چھوڑنے جائیں گے جیسے کہ ہم سنت کے مطابق اپنے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں تو ان کا ایشیا کا آخری حد اور دروازہ جہاں سے یورپ کا شروع ہوتا ہے وہاں تک جائیں گے شبلی نعمانی اس کے لیے بھیجے گئے کہ آپ ہم سب کے نمائندے اور آپ جائیے شبلی کہتے ہیں میں ڈاکٹر آرنٹ کو ترکی چھوڑنے گیا جہاں سے یورپ کی حدود شروع ہوتی ہیں تو راستے میں جہاز جو تھا وہ بحری جہاز دوڑنے لگا بڑی بڑی ٹانی لوگ اٹھ بیٹھے جہاز میں اعلان ہو گیا کہ جہاز کا انجن ڈوب گیا اور ڈوبنے کا پورا خطرہ موجود ہے لوگ چیخنے پکارنے لگے شفلی کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا گیا ڈاکٹر آرنر کی جو برف تھی جہاں وہ لیتے ہوئے تھے میں نے دیکھا تو ڈاکٹر آرنر کتاب پڑھ رہے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے کیا ہوا انہیں بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں میں نے سن لیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جہاز انجن ڈوب گیا پتا انجن گیا مسکرائے کہنے شکلی جی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا جہاز ڈوب جائے گا تھوڑی جہاز ڈوب گیا میں نے کہا آپ پڑھ رہے ہیں اور جہاز ڈوبنے والا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ شکلی جی، مرنا تو سب نہیں ہے نہ چار لاکھ پڑ گئی بندہ مرے یہ میں وقت اپنا کیوں ضائع کروں تو شبلی جی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا اس آدمی کو علم کے ساتھ کتنا تعلق ہے ڈاکٹر آرنڈ نے انہوں نے لندن جا کے بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں میں فوٹوگرافی مصوری کب شروع ہوئی اور کیا کیا چیزیں اور ایسی ایسی نایاب تصویریں انہوں نے اس میں دی ہیں ہمارے یہاں تو کتاب چھپی نہیں وہ امیرکا میں چھپی ہے انگلینڈ میں چھپی ہے دیکھنے کے قابل ہے انہوں نے جتنی محنت اور کام کیا یہ سب لوگ جو تھے ڈاکٹر آرنلڈ اور یہ لوگ یہ ہندوستان میں تعلیم کے سلسلے میں جو آئے ہوئے تھے اور سب چیزیں پڑھا رہے تھے بڑے بڑے ہمارے مشاہیر اور لوگوں نے ان سے پڑھا شبلی نعمانی اور یہ لوگ اس چیز پہ متفق ہو گئے کہ ہندوستان میں تعلیم کا انقلاب برپا کیا جائے اور اسی سلسلے میں انگریز آئے اور انہوں نے بھی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی یہ ڈاکٹر ڈگری کا لکھتا ہے کہ دنیا میں کہیں اتنا بڑا تعلیم کا انقلاب نہیں آیا جتنا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا وہ کہتا ہے بیس تیس سال میں دیکھتے ہی دیکھتے عرب سارے کے سارے لکھے پڑے ہو گئے اور ان کے بچے پڑھنے لگے اور حیرت ہے کہ قریش جہاں صرف سترہ آدمی پڑھنا جانتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سارے کے سارے عرب کل کے کل پڑھے لکھے اگلی نسل جو آئی نا انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا نا اس طرح پڑھیے اور سیدنا عمر رضی اللہ نے تعلیم جو جبرن نافذ کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط پڑھنے کے قابل ہیں جن میں انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ کیسے اسکول کیسے مدارس ہونے چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جگہ لکھا ہے کہ تم ہمیشہ جمعے کو چھٹی کیا کرو اور بچے ہفتے کے دن سے آیا کریں گے پڑھنے کے لیے پھر کہتے ہیں بچوں کو یہ یہ علوم سکھاؤ یہاں تک لکھا کہ سرکاری طور پہ جتنے بھی مدارس قائم کیے جائیں گے ان کے ساتھ سوئمنگ پول ضرور ہوں گے اور پھر لکھا کہ اتنا لمبا اتنا چوڑا پانی کا ذخیرہ ہوگا جس میں بچے تیرا کریں گے اور آگے جو حکمت کی بات لکھی ہے فرماتے ہیں اب اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور ان قریب ہماری فوجیں عرب کے سہراؤں سے نکل کر ان پہاڑوں کے پیچھے چلی جائیں گی جہاں پر زمینیں ہموار ہیں اور جہاں پر دریا بہ رہے ہیں اور جہاں پر نہ رہے ہیں تو فوج اور ہمارے بچے جب وہاں پہنچیں گے اور یہ تیرنا نہیں جانتے ہوں گے تو سمندر میں شکست آ جائیں گے اس کا پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے اپنے بچوں کو تیراکی اتنی دور کی نگاہ ہے جب معاشرہ ایسا پڑھا لکھا ہو گیا لوگ اتنے زبردست ہو گئے تو اس کے عثمان رضی اللہ عنہ کی جو انتخاب ہوا ہے تو عبد الرحمان ابن رضی اللہ عنہ چھ آدمی مقرر ہو گئے اور پانچ ہٹ کے عبد الرحمان ابن رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری آ گئی عبد الرحمان ابن رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ فرما دیا تھا کہ تین دن کے اندر اندر انہیں فیصلہ کرنا ہے اور تین دن میں اگر یہ فیصلہ نہ کر پائیں چھ آدمی علی عثمان عبد الرحمان ابن ابو بن واب اور زبید رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چھ تین دن کے اندر اندر امیر منتخب کریں اور امت کے لیے خلافت کو قائم کریں اگر یہ نہ کر پائیں تو ان چھ کا تو سر اڑا دیا جائے پھر اس کے بعد مسلمان جس کو جان چکے اتنا سب عبد الرحمان عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے پھر آخری دن بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو لوگوں نے کہا وہ سو رہے ہیں تو کہنے لگے انہیں جاؤ انہیں اٹھاؤ انہوں نے کہو تین دن اور راتیں گزر گئیں میں نے ابھی تک آنکھ چھپکی نہیں ہے اس ڈر میں کہ امت خلیفہ کون بنے گا اور پھر انہوں نے جو خطبہ دیا ہے جمعے کے دن وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں مسلمانوں تمہارا امیر منتخب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں گلی گلی محلے محلے میں گیا ہوں اور میں نے ان بچیوں کی بھی رائے لی ہے جو پردے میں باہر گاہ ہیں اور میں نے مدارس میں جا کے مکتب میں بچوں سے بھی پوچھا ہے کہ بچوں تمہیں کون امیر چاہیے تو بچوں نے بھی کہا کہ عثمان چاہیے اور عورتوں نے بھی کہا عثمان چاہیے تو عثمان کے نام پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا بہت لوگوں نے رائے دی اس لیے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو تمہارا امیر اور خلیفہ بناتا ہوں یہ کہہ کے اسد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بیچ شروع کی پہلے بیچ کی اور بے آپ آ کے بیٹھ کیجیے دوسری بید عثمان رضی اللہ عنہ کی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کرائی اس لیے کہ مدینہ منورہ کا عمل حجت ہے یا نہیں یہ ایک لمبی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اہل مدینہ کا عمل حجت ہے وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا پھر اگلی نسل نے انہیں دیکھا پھر دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہم ہمارے پاس عملی طور پر پہنچی ہیں اہل مدینہ جو فیصلہ کریں وہ حجت ہے خود عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اسلام کے قائل تھے اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے رائے لے کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور منورہ سے جب وہ واپس گئے ہیں تو انہیں بہت لوگ راستے میں ملے تو انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ خدا کی قسم یا تو ہم اتنا روئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اور یا پھر اتنا روئے ہیں پھر عمر پہ روئے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگوں نے عثمان کی بیعت کی اور میں نے بھی عثمان کی بیعت کی ہے اس لیے اپنے اپنے قبیلوں اور شہروں میں جا کے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے عثمان سے بہتر خلافت کے لیے کسی کو نہیں سمجھا لہذا کی بیعت اور پھر اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ شہروں کے شہر اور علاقوں کے علاقے تھے جہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ شعور تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو منتخب کرنا ہے اس لیے جمہوریت جو ہے جب قوم پڑھی لکھی ہو اور قوم کا سوچنا ہو فکر ہو ہم اپنی رائے سے چیزوں کو بدل سکیں تو پھر جمہوریت ہے اور پڑھی لکھی نہ ہو اور یہ حال ہو کہ ایک آدمی کا پچاس سال کا تجربہ ہے وہ تیس سال ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر رہا ہے وہ بیس سال ایک ادارے کا پرنسپل رہا ہے اور یہاں بیس بیس سال کے لڑکے اٹھتے ہیں چھوکرے اور اٹھ کر ہڑتال کریں اور کہیں جی اس ڈاکٹر کو تبدیل کرو اس پرنسپل کو تبدیل کرو اس کو تبدیل کرو گورنمنٹ سیاسی مجبوریوں سے اس کو تبدیل کر دے گورنمنٹ کہ جی بچوں کی بات مان لی اور بڑوں کو تبدیل کر دیا کہاں نظام ایسے کر سکتے کہاں ایسے انصاف ہو سکتا ہے اس لیے یہ جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اس کا امر قائم ہو جاتا ہے اور پھر امت کام کرتی ہے اچھائی کے لیے وہ اس وقت ہوتا ہے جب امت کا عروج ہوتا ہے جب لوگوں میں تعلیم کا انقلاب برپا ہوتا ہے اور لوگ علم کو بنیاد بنا کر پھر آگے چلتے ہیں اور ان کی تعلیم دنیا کے متعلق بھی ہوتی ہے اور دین کے متعلق بھی اور احترام ہوتا ہے رائے کا اور لوگ اپنی رائے کے وزن کو محسوس کرتے ہیں اتنا یہ لوگ اپنی گفتگو کا پاپ کرتے تھے اتنا زبان سے بولنے سے احتیاط کرتے تھے کہ آپ اندازہ کریں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملے میں غلط حریرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حریرا کیا اس نے شراب پی ہے ابو غلط رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین قدامہ نے میرے سامنے قید کی تھی اور اس میں شراب تھی اور اللہ کی قسم میں نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا حد ہے احتیاط کی ان کا میں نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا البتہ جو انہوں نے کہہ کی تھی اس میں شراب تھی جب لوگ بولنے میں اتنے زیادہ ایک ایک لفظ کو سوچ کے بولیں آپ سے جو لوگ امریکہ ان لوگوں کے بیانات جنہوں نے سنے ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ جب بیان دیتے ہیں سرکاری طور پہ اپنے عوام میں پبلک میں ایک ایک لفظ تقریروں میں سوچ کے بولتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدہ کرنا ہے کیسے آپ کے اس کو پورا کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی وعدہ کرتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اگلا الیکشن جب آتا ہے تو پچھلی ساری ہسٹری وہ نکال لیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ یہ وعدے کیے تھے یہ آپ کے یہ یہ بیانات ہیں آپ نے کیا کیا دوسری بات صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جو انوار اور برکات اور ملائکہ حضیرت القدس میں ملتے ہیں یہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ تمسل و فی قلب ہی واہین یہ آدمی جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس کے دل میں پھر وہ باتیں ڈالنا شروع کرتے ہیں کبھی تو اس پر وہی کرتے ہیں روین کبھی سے خواب دکھایا جاتا ہے ہت فن کبھی کبھی غیر سے آواز دی جاتی ہے وہ انتخاب اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چوتھی سورت کے فرشتے آتے ہیں بتکلم ہوں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضیرت کا دوسرا منصب بتا رہے ہیں جب رشتے اروا انوار برکات اس حضیرت القدس میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اس امام کی رہنمائی کی جاتی ہے اس کی طرف ہے وہی کا مطلب ہے اس کے دل میں یہ ڈال دیا جاتا ہے وہی کا لغوی طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے لغت میں وہی بہت سی جگہ اللہ نے استعمال کیا اللہ نے کہا کہ تیرے پروشکار نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف اب شہد کی مکھی خدا کی وہی کو کہاں برداشت کر دیتی ہے مرنا جائے اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی اور ہم نے کہا تخذی مل جی والے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا کر ہم نے کہا فصل کی سب کے زلالا ہم نے بہی کی اور ہم نے کہا سیدھی اڑا کر اور اس اس طرح کی شاید بنے گا یہ چیزیں ہوں گی خدا نے ساری چیزیں وہی کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ وہی کا لفظ یہاں پر لغوی طور پر استعمال کیا گیا ہے حقیقت شرعی گئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اور جگہ اللہ نے کہا کہ زمین کے آمد میں پھٹ پڑے گی بے ان کا اٹھا لیے کہ تمہارے پروردگار نے وہی کی زمین کو جو کچھ تمہارے اندر ہے بات ہے تو وہی لغت میں حکم آنا جلدی سے اشارہ کر دینا اس معنی میں استعمال مطلب ہے اور ایک وہی ہے شرعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور بس وہ آخری وہی تھی جوان نازل ہوتی تھی اس کے بعد وہ وہی نہیں رہی جس میں حکم آتے تھے منسوخ ہوتی تھی چیزیں آپ کا ماس کیے جاتے تھے وہ الگ چیز ہے اس لیے وہی کا اجرا ماننا کہ شرعی وہ وہی جاری ہے اب تک اللہ یہ کفر ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ جبریل امین اب بھی وہی لے کے آتے ہیں چاہے وہ کسی شخص کے لیے مانے یا نہ مانے لیکن وہ اتنا بھی قائد ہونا کہ جبریل ایسی وہی لے کے آتے ہیں جو نفی جو جو حکم دیتی ہے شریعت کو منسوخ کرتی ہے تو یہ کفر ہے نے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم کر اس امام کو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے حضیرت القدس سے اس کے لیے حکم آتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حضیرت القدس بندے کو صحیح راہ دکھاؤ اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے یہ ہے بھائی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے جب وہ بام پہ آئے بالکنی میں تو انہوں نے کہا لوگوں تم اس شخص کا خون کرنا چاہتے ہو جو تم سے آج صاف اور آخری بات کر رہا ہے باغی جو بھی تھے وہ لوگوں کی باتوں میں غلط فہمی میں آ گئے لیکن جھوٹ ایسا عام نہیں ہوا انہوں نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ جنت نہیں خریدی کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے لوگوں وہ جو آئے تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے مطلب یہ تھا کہ تم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا کنویں تھے سارے کھارے اور ایک جو صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو وہ کنواں خرید دے تو میں نے وہ کنواں خرید کے تمہیں دیا تھا مجمع نے کہا اللہ منا اللہ کی قسم عثمان اب سچ کہتے ہیں پھر عثمان رضی اللہ دوسرا موقع گنوایا پھر تیسرا موقع ہو جائے تو کا گنوایا لمبی حدیث ہے اس میں آ کر خدا کی قسم تم اگر میرے ہاتھ سے خون رنگو گے تو اس آدمی کے ہاتھ سے خون رنگو گے کہ جب سے خلافت ملی ہے آج تک ہر جمعے میں وہ اللہ کے سامنے شرم سے حاضر ہوتا رہا ہے کہ خدایا بہت گناہ گار آدمی ہوں کیسے آج جمعہ پڑھاؤں گا اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک غلام صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں ہوتا اور ان کا تم اس شخص کا خون کرنے چلے ہو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ دایا ہاتھ رکھا تھا اور پھر خدا کی قسم آج تک میرے اس دائیں ہاتھ نے میرے جسم کے جو مخفی نہیں چھوا اس شرم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو لگایا وہ میرے جسم کے بھی ایسے آزاد نہ لگے اور ان کا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کبھی بھی تنہائی میں بھی چادر باندھنے کے بغیر نہایا نہیں میری نظر اپنی اپنی نظر اپنے آزاد پر نہ پڑ جائے میں اتنا شرم کرتا ہوں اللہ سے کہ میں راستے میں چلتے ہوئے سر نہیں اٹھاتا اور تمہارا خیال ہے میں تمہارے حقوق مار دوں یہ حیا کا اتنا غلبہ تھا وہ جو وہی دل میں ہوتی تھی نے کتاب ارو میں لکھا ہے ایک ساتھ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں راستے میں آیا ضلع منورہ میں تو کچھ لڑکیاں جا رہی تھی میں دیکھتا رہا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تو عثمان رضی اللہ نے اپنی بات گفتگو چھوڑ کے فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بدکاری کے اثرات ہوتے ہیں بس یہ کہہ کے پھر باتیں کرنے لگے تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو تنقید ہے نا یہ مجھ پہ ہی ہوئی ہے جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس کی کیا ان سے میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے فرما رہے تھے تو تومایا کیا بات ہے میں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی آتی ہے انہوں نے کہا ان کے بعد وہ وہی تو نہیں آتی ہے البتہ اللہ کچھ آثار ایسے دکھا دیتا ہے جس پہ حکم لگایا جا سکتا ہے یہ چیز ہوتی ہے امام وقت کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے حتیٰ اللہ کو اپنی مخلوق اتنی اچھی لگتی ہے کہ کبھی کبھی کافروں کے سرداروں اور بادشاہوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے بچاؤ اپنی کو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو صرف مومن ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس لیے دکھا دیتا ہے کہ خدا کو اپنی مخلوق اچھی لگتی ہے شاید ایران نے اجلاس بلایا اور اس نے کہا یہ سو گو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک جانور ہے چھپکلی کی فیملی کا اور وہ ہے وہ ہوتی لمبی سی اور سڑکوں پہ عام طور پہ مری وغیرہ کی طرف جائیں تو اس اس میں کچلی ہوتی ہیں گو کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے کمر بھی اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور پچھلے زمانوں میں جو ڈاکو ہوتے تھے حتیٰ کے مغلوں کے دور میں بھی اس گو کو کمر میں اس کے رستہ باندھ کے بہت اوپر اچھالتے تھے تو یہ جا کر چپک جاتی تھی قلعے کی دیواروں سے تو یہ اس رستے کے ذریعے اوپر چڑھ جاتے تھے وہ جب چپک جاتی تھی تو پھر اپنی جگہ نہیں چھوڑتی تھی اس کو عرب کھاتے تھے سہراؤں میں بہت ہوتی تھی تو شاہ کہتا ہے اس نے کس طرح نکاح یہ وہ کھانے والے مردار کھانے والے ان کی یہ ہمت ہے کہ اب ایران پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور رستم جو سپا سالار تھا افواج کا وہ بھی تھا اس میٹنگ میں اس نے کہا ہمیں کب لڑنا ہے کیا کرنا ہے یہ بادشاہ پوچھ رہا تھا ساری باتیں جب ہو گئی تو رستم اس اور اس نے کہا آپ نے میری زندگی میں کبھی بستی نہیں دیکھی ہے سب نے کہا بادشاہ نے کہا نہیں اس نے کہا میں ہمیشہ حکومت کا خیر پا رہا ہوں کہاں اعتماد ہے اعتماد اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لڑکوں سے نہیں لڑنا چاہیے شور مچ گیا بادشاہ گفتے میں اس اس کا کا کیوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے علاقے میں تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے بڑی خوبصورت کوئی مخلوق اتری اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا اصل پانا کہاں ہے اصلے کا ڈیپو تو میں نے کہا جگہ اس کا میرے ساتھ چلو میں چلا گیا تو جو خوبصورت مخلوق تھی یعنی فرشتے انہوں نے اس پر تالا لگایا اور چابی اپنے پاس رکھی اور پھر ایران کا ایک ایک شہر مجھے خواب میں گھماتا رہا میں اسے دکھاتا رہا یہاں آئے یہاں آئے یہاں آئے اس نے ہر خانے پہ تالا لگا چابی اپنے پاس رکھ لی اور ساری چابیاں جمع کر کے ایک ایسے شخص کو دے جس نے اربوں جیسا لباس پہن سکتا تھا اور لمبا ترنگا تھا اور ایسا تھا اس کے سر کے بال ہوئے تو میں نے اپنے جاسوسوں سے کہا جب سعد آئے ہیں رضی اللہ ہمارے مقابلے میں تو انہوں نے جا کر سعد سے پوچھا کہ اربوں میں ایسا شخص کون ہے جو اس کو لیے گا تو سکھا ہماری مل میز سیدنا عمر رضی اللہ تو اس سے کہا میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بزدل ہو گیا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے اور سارے ایران کے اسلحے کی چابیاں اس شخص کے حوالے کر دی گئی ہیں اب ہم جیت نہیں سکیں گے باقی آپ مجھے میدان جنگ میں دیکھ لیں گے کیسا میرا کردار ہے میرا بندہ اللہ کو اتنی اپنی مخلوق عظیم ہے کہ کافر کو بھی کبھی کبھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ کیا کرنے چلے ہو لاکھوں ہزاروں آدمیوں کا خون ہو جائے گا مت کرو ایسے تو جو مسلمان ہوتا ہے اس سے بار ہوتے ہی تو یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے یہ اور روزن جب سے کوئی خواب نظر آ جاتا ہے خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور ایک مہینے تک طائف کا محاصرہ رہا اور طائف والے اتنے مضبوط لوگ تھے انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے رہے اور کوئی صورت نہیں تھی عربا مسعود رضی اللہ عنہ آئے ایک دن ان کا اللہ کے رسول <clears throat> میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو ختم کر دیں سے پتہ نہیں سکتے اور آپ ایسا کر لیں کہ میں نے شام میں دیکھا وہاں پر توپیں تیار ہوتی ہیں گوپیاں تو یہ شکل تو نہیں تھی لیکن ابتدائی شکل تھی اور اس میں عیسائی پتھر رکھتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں ایسے کہ گھومتی ہے گھومنے کے بعد پتھر جا کر جب پلے کی دیوار پر لگتا ہے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح جگہ جگہ جب سوراخ ہو جاتے ہیں تو پھر فوج اندر گھس سکتی ہے پھر اندر والے فوج کو روک نہیں سکتے وہ پھر دروازے کھل جائیں گے یا جو جو کھٹے پڑ جائیں گے انہی کے دھانے پہ جنگ ہوگی آپ یہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے فرمایا تم جا رہے ہو غربا ایک مہینہ رہو سیکھ کے آؤ اور ان سے یہ بھی سیکھ کے آؤ کہ تم وہ تو کیسے بناتے ہو تو ہم اپنے یہاں بنا دیں جسے آپ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی بھی لے کے آنا ان کو بھیجا فرمایا یہ سیکھا وہ سیکھ کے آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا پھر آپ نے کیسی چیزیں تیار کرو وہ تیار ہوئی اور پھر جا کر قلعہ فتح ہوا یہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی ایک چیز تھی جو ڈال دی گئی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی سے آواز آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے جن لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے نا انہیں خواب میں کبھی کبھی کوئی آدمی آ کے ایک بات کہہ جاتا ہے یہ کہتے ہیں پتا نہیں کس نے وہ جملہ کار لیکن جملہ کہہ دیا وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہی کہتے ہیں اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا لیکن اس جملے کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ یہ کام کر لو یہ نہ کرو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے خواب دیکھتے رہنمائی کی جاتی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے رہنمائی کی جاتی تھی کہ آگے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پاک لوگ تھے اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائیاں ایسے بھی کی جاتی تھی کیونکہ دل میں کوئی کوئی کھوٹ نہیں حضرت عمر رضی اللہ نے وفات سے پہلے جو آخری جمعہ پڑھا ہے خطبے میں انہوں نے ارشاد صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا لوگوں آج میں نے رات خواب میں دیکھا کہ مکھن کا ایک پیالہ ہے اور ایک مرغا آیا اور مرغے نے اس پیالے پر تین مرتبہ چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن رہ گیا اور پھر فرمایا میں اس کی تعبیر یہ لیتا ہوں کہ یہ مرغا ہمارے ہاں ہوتا نہیں یہ اجمیوں میں ہوتا ہے تو اجم سے کوئی آدمی آئے گا غیر عرب اور وہ آ کر مجھ پر تین وار کرے گا اور میری شہادت ہو جائے گی اور یہ مکھن کر جائے تو اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے پاس خلافت کس کو ملنی چاہیے میں آنے والے کو کہتا ہوں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا انسار کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نے اچھا سلوک کیا تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو انسار کے ساتھ نیکی کرنا یہ تمہارے بڑے محسن ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے بعد آنے والا خلیفہ ہے کہ عربوں کے خالد جو اسلامی ملکت عربوں میں ان علاقوں میں کبھی بھی عیسائیت اور یہودیت کو قدم نہ جمانے انہوں نے کہا اس خطے میں دو دین جمع نہیں ہوں گے ایک ہی دین رہے گا مسلمانوں کا دوسرا دین یہاں قدم نہ جمائے میں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں پھر پھر یہ لمبا خطبہ اس میں خدا کی طرف سے کہا کہ باپ کا آخری وقت آ گیا ہے اب آگے چلیے اور آپ کے بعد جو خلیفہ ہیں جو کہنا ہے جائیے آخری طریقہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فرشتے اس سے آ کر باتیں بھی کرتے ہیں اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنا ہے لہذا مسلمان کی رہنمائی ایسے ہونی چاہیے فرشتوں کا آنا کوئی اتنی بڑی بات فرشتے صحابہ کرام رضی اللہ کے پاس آتے تھے فرشتے آ کے ان سے باتیں کرتے تھے فرشتے آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے لیے آتے تھے ان کی بیماری میں آتے تھے یہاں تک کہ حضرت رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماموں تھے سات دن کی وقات تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو آپ نے خون کی ایک لکیر دیکھی کہ خیمے سے آ رہی ہے تو آپ نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے لوگوں نے کہا ساتھ کا تو نماز پڑھا کر آپ آپ آئے تو تو نے کیا ہوا ہے ان کا اللہ کے فلاں جنگ میں جو مجھے ایک زخم آ گیا تھا ران پہ اور اس وقت لوہے سے داغ کے اسے بند کر دیا گیا تھا وہ پھر کھل گیا ہے اور یہ خون بہ رہا ہے پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا صلی اللہ صلی اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں بالکل جو پیچھے صحابی تھے غالب تاریخ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے روک دیا فرمایا تم لوگ باہر ہو تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوئے جس کسی کا کندھا سلام کے کوئی جاتا ہے پھر اگلا قدم بھی ایسے ہی پھر اس سے اگلا قدم بھی ایسے ہم لوگ باہر اٹھ گئے میں نے آنے والوں کو بھی روک دیا کہ اجازت نہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ داخل ہوئے تو ایسے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے اس خیمے کے دروازے تک فرشتے بھرے ہوئے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے اور میں ڈر گیا کہ میرا پاؤں فرشتے پر نہ پڑ جائے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی حتیٰ کہ میرے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی پھر میں نے ایک فرشتے سے کہا مجھے جگہ دو تو اس نے اپنا ایک پر سمیٹا تو مجھے جگہ ملی گرنا صاحب کے خیمے میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی فرشتے ایسے آتے تھے ان کے پاس خلافت میں بھی یہی تھا بتاتے تھے چیزیں آتی تھی سامنے وہ بتاتی تھی تو یہ تھا مسلمانوں کا عروج شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب عمارت اور خلافت قائم ہو جاتی ہے تو حضیرت القدس سے اس شخص کی رہنمائی ان ان طریقوں سے کی جاتی ہے اس لیے اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنے پاس سے کچھ کہہ رہا ہے بلکہ خالص اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی